خطبہ یازدہ ہوں قرآن مجید کا موضوع اور اس کے اہم مضامین اٹھارہ اپریل دو ہزار تین عیسوی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی گفتگو کا موضوع ہے قرآن مجید کا بنیادی موضوع اور اس کے اہم مضامین قرآن مجید کے اہم مضامین پر گفتگو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ قرآن مجید کا اصل مضمون اور بنیادی موضوع کیا ہے یہ دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کی ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے جس سے وہ بنیادی طور پر بحث کرتی ہے بقیہ مباحث کے بارے میں اس کتاب میں گفتگو یا تو ضمنی ہوتی ہے یا صرف اس حد تک ان مباحث پر گفتگو کی جاتی ہے جس حد تک ان کا تعلق کتاب کے بنیادی موضوع سے ہوتا ہے لہٰذا یہ سوال بجا طور پر پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا بنیادی مضمون یا بنیادی موضوع کیا ہے اگر قرآن کے بنیادی موضوع کا تعین کرنے کے لیے اس کے مندرجات کو دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں فلسفیانہ مباحث بھی ہیں تو کیا قرآن مجید کو فلسفہ کی کتاب کہا جا سکتا ہے جن سوالات سے فلسفہ بحث کرتا ہے انسان کا آغاز کیا ہے یہ آغاز کیوں اور کیسے ہوا آدم اور آدمیت کی حقیقت کیا ہے وجود کسے کہتے ہیں وجود کا مظاہر سے کیا تعلق ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں علم فلسفہ میں سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں قرآن مجید کے ایک سرسری مطالعہ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان سوالات کا جواب قرآن مجید نے بھی دیا ہے تو کیا قرآن مجید کو فلسفہ کی کتاب قرار دیا جائے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں قانون سے متعلق بہت سے مسائل زیر بحث آئے ہیں قرآن مجید میں بہت سے دستوری اور قانونی احکام دیے گئے ہیں زندگی کے وہ گوشے جو قانون کے ذریعے سے مرتب اور منظم ہوتے ہیں ان کو مرتب اور منظم کرنے کے لیے قرآن مجید میں بہت سی ایسی ہدایات دی گئی ہیں جن کو عدالتوں اور ریاستوں کے ذریعے سے نافذ کیا جانا ضروری ہے تو کیا قرآن مجید کو اس مفہوم میں قانون کی کتاب قرار دیا جا سکتا ہے جس مفہوم میں مثلا پاکستان پینل کوڈ قانون کی کتاب ہے کیا قرآن مجید بھی اسی انداز اور اسی مفہوم میں قانون کی کتاب ہے اسی طرح قرآن مجید میں علم معاشیات کی دلچسپی کے مسائل بھی ہیں دولت کیا ہے دولت کیسے پیدا ہوتی ہے دولت کا مصرف کیا ہے اس سے مزید دولت کیسے پیدا ہو سکتی ہے یہ فلسفہ معاشیات کے اہم مسائل ہیں لیکن اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مجید معاشیات کی کتاب ہے تو یہ درست نہیں ہوگا دراصل یہ کہنا کہ قرآن مجید فلسفہ قانون معاشیات یا ایسے ہی کسی اور مضمون کی کتاب ہے یہ بات کتاب الہی کے درجہ کو کم کرنے کے مترادف ہے کتاب الہی کا درجہ ان انسانی علوم و فنون کی کتابوں سے بہت اونچا ہیں یہ تمام کتابیں جو کسی بھی انسانی یا اجتماعی مضمون سے تعلق رکھتی ہوں یہ سب کی سب کتاب الہی کی محتاج ہیں جس حد تک یہ کتابیں کتاب اللہ میں دی گئی ہیں ہدایات کے مطابق ہیں اس حد تک درست ہیں اور جس حد تک یہ کتاب الہی کی ہدایات سے متعارض ہیں اس حد تک ناقابل قبول ہیں ہم بلا تعمل اور بلا خوف تردید ان سب کو غلط قرار دیتے ہیں لیکن یہ سوال پھر بھی باقی رہتا ہے کہ خود اس کتاب کا اپنا موضوع اور مضمون کیا ہے تھوڑا سا غور کرنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتاب کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ اس زندگی میں انسان کی صلاح اور اخروی زندگی میں انسان کی فلاح کو کیسے یقینی بنایا جائے پورے قرآن مجید میں اسی بنیادی مضمون سے بحث ہوئی ہے وہ تمام امور جو بالواسطہ یا یا بلاواسطہ اس زندگی میں انسان کی حقیقی روحانی اور اخلاقی کامیابی کے ضامن ہیں اور وہ تمام امور جو اخروی زندگی میں انسان کی دائمی اور حقیقی کامرانی کے لیے ضروری ہیں ان سب سے قرآن مجید میں بالواسطہ یا بلاواسطہ بحث کی گئی ہے جو موضوعات و مباحث اس بنیادی مضمون سے زیادہ گہرا اور قریبی تعلق رکھتے ہیں ان سے اس کتاب میں زیادہ بحث کی گئی ہیں اور جو مباحث اس مرکزی مضمون سے براہ راست اور زیادہ گہرا تعلق نہیں رکھتے ان سے زیادہ مفصل بحث نہیں کی گئی ہیں بلکہ صرف سرسری اشارے کرنے پر ہی اکتفا کیا گیا ہے لیکن قرآن مجید کے کسی صفحہ پر بھی کوئی ایک آیت بھی آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی جس کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ اس دنیاوی زندگی میں انسان کی صلاح اور اس اخروی زندگی میں انسان کی فلاح سے نہ ہو یہ ایک بنیادی چیز ہے جسے قرآن مجید کے ہر طالب علم کے سامنے رہنا چاہیے لیکن یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ طے کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید کا بنیادی مضمون اس زندگی کی صلاح اور اس زندگی کی فلاح ہے تو یہ مضمون تو اور بھی بہت سے علوم و فنون کا ہے کئی انسانی علوم و فنون ایسے ہیں جو بنیادی طور پر یہی بحث کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی کو کس طرح کامیابی سے ہمکنار کیا جائے معاشیات بھی یہی بتاتی ہے کہ انسان معاشی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کرے تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ انسان تاریخ کے نشیب و فراز سے کس طرح سبق حاصل کر کے اپنے مستقبل کو بہتر بنائے علم الانسان بھی انسان کو یہی بتاتا ہے کہ انسان کیوں کر ترقی کر سکتے ہیں گویا ایک طرح سے تمام علوم و فنون خاص طور پر اجتماعی علوم سوشل سائنسز اور انسانیت ہیومینٹیز یہ سب کے سب انسان ہی کی زندگی سے بحث کرتے ہیں اور انسان ہی کی کامیابی ان سب کا مقصد ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان علوم و فنون میں اور قرآن مجید میں کیا فرق ہے اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو دو بہت بڑے فرق ہمارے سامنے آتے ہیں جو قرآن مجید میں اور دیگر علوم و فنون میں پائے جاتے ہیں سب سے پہلا اور بنیادی فرق تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے انسان کو ایک جامع متکامل اور متوازن وجود قرار دیا ہے اور انسان سے ایک کلی وجود ہی کے طور پر بحث کی گئی ہے قرآن مجید نے انسانیت اور علوم اجتماعیہ کی طرح انسان کو مختلف حصوں میں تقسیم نہیں کیا معاشیات انسانی زندگی کا محض ایک حصہ ہے سیاسیات انسانی سرگرمیوں کا محض ایک حصہ ہے قانون پورے انسان سے بحث نہیں کرتا بلکہ انسانی سرگرمیوں کے صرف ایک حصے سے بحث کرتا ہے علم کے یہ سب شعبے انسانی زندگی کا ایک حصہ ہیں ان میں کوئی بھی بحیثیت مجموعی پورے انسان سے اس طرح بحث نہیں کرتا کہ اس میں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا کامیابی سے احاطہ کر لیا گیا ہو اس کے برعکس قرآن مجید انسان سے بحثیت مجموعی ایک کامیاب متکامل اور متوازن وجود کے طور پر بحث کرتا ہے ایک بڑا فرق تو یہ ہے دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ وہ علم و فنون جو انسان سے بحثیت انسان بحث کرتے ہیں مثلا علم الانسان یعنی انسان کا مطالعہ بحثیت انسان ان کے بارے میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں تو قرآن مجید اور علم الانسان کا مضمون ایک ہو گیا پھر قرآن مجید اور دوسرے علوم میں فرق کیا رہا اس سوال پر ذرا غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ایسا نہیں ہے یہاں بھی دو بڑے بنیادی فرق پائے جاتے ہیں علم الانسان یا اس طرح کے دوسرے علوم بنیادی طور پر انسانی زندگی کے صرف ایک حصہ سے بحث کرتے ہیں ان علوم کو اصل دلچسپی اس سوال سے ہوتی ہے کہ انسان کا ارتقاء کیسے ہوا اور وہ کہاں سے آیا ہے باقی ان علوم کو اس سوال سے کوئی غرض نہیں کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے اور اس کو بالآخر کہاں جانا ہے یہ علوم صرف اس سوال سے بحث کرتے ہیں کہ اس وقت وہ کیا کرتا ہے اس کے برعکس قرآن مجید کی اصل بحث یہ ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے اور اسی بحث کے حوالے سے وہ اس پر بھی بحث کرتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ یہ سارے علوم و فنون اکثر و بیشتر انسان کے ماضی سے بحث کرتے ہیں کہ وہ ماضی میں کیا تھا بندر تھا یا کیڑا تھا اس کے علاوہ انسان کے رویہ اس کی ذمہ داریوں اور اخلاقی اور روحانی کردار سے کسی کو زیادہ بحث نہیں اس کے برعکس قرآن مجید نہ صرف انسان کے ماضی کا تذکرہ کرتا ہے بلکہ اس کی اصل دلچسپی انسان کے مستقبل سے ہے قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ انسان کی ماضی کے بارے میں جو تفصیلات جاننا ضروری ہیں ان کی طرف اشارے کر دیے جائیں تاکہ انسان مطمئن ہو جائے کہ اس کا وجود کسی منفی طرز عمل یا منفی پس منظر سے عبارت نہیں ہے دنیا کی بہت سی اقوام میں انسان کے وجود اور آغاز کے بارے میں منفی پس منظر پایا جاتا ہے ان مذاہب کے نزدیک کسی انسان نے ماضی میں کوئی بڑی غلطی کر دی تھی ایسی غلطی کے ہمیشہ کے لیے اس کی نسلیں اس غلطی کا خمیازہ بھگت رہی ہیں اور ہر شخص پیدائشی مجرم بن گیا ہے ہر انسان کی پیشانی پر جرم کا ایسا دھبا لگ گیا ہے جو کبھی نہیں مٹ سکتا یہ انسان کے ماضی کے بارے میں کوئی خوش آئین بات نہیں ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اپنے ماضی میں کتا بلی یا بندر تھا اور عارضی طور پر اسے ایک بہتر لباس دیا گیا یہ وہ تصور ہے جس کو آواگون کہتے ہیں جیسے آپ کسی خستحال اور بیمار شخص کو اچھا لباس پہنا دیں جب تک اس کے اوپر اچھا لباس رہے گا اس کی حالت اچھی نظر آئے گی جب یہ بشری جامع اتارے گا تو پھر کتا بلی یا بندر بن جائے گا یہ انسانی زندگی کے آغاز کا اس سے بھی بدتر تصور ہے اس سے بھی برا وہ تصور ہے جس کی روح سے انسان کا آغاز کیڑے مکوڑوں سے ہوا صرف قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس نے انسان کے ماضی کے بارے میں ضروری تفصیلات بیان کر کے یہ بتا دیا کہ انسان کا آغاز ایک انتہائی قابل احترام حالت میں ہوا ہے اس کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی آمد کی خوشخبری سنا دی تھی اور اعلان فرما دیا تھا کہ وہ زمین میں اپنا جانشین پیدا فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیدائش کے ارادہ کے اظہار کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کو نہ صرف خلافت کا اعزاز عطا کیا جائے گا بلکہ اس کو علم اور فکر کی دولت سے بھی مالا مال کیا جائے گا پہلے دن ہی یہ اعلان بھی فرما دیا گیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ یعنی زمین میں اپنا جانشین بھیجنا مطلوب ہے اب یہ کہنا یا یہ سمجھنا کہ انسان کو جنت سے سزا کے طور پر نکالا گیا تھا یا کسی کمتر درجہ کی وجہ سے بلند مقام سے دھتکارا گیا تھا درست نہیں ہے یہ تصور دینے کے بعد پھر قرآن مجید انسانیت کے آغاز کی مزید تفصیلات سے بحث نہیں کرتا کہ یہ سب کیسے ہوا یہ بحث اور تفصیل قرآن مجید کے دائرۂ بحث سے باہر ہے قرآن مجید کی دلچسپی انسان کے مستقبل سے ہے اس لیے کہ مستقبل کو انسان بگاڑ بھی سکتا ہے اور سنوار بھی سکتا ہے ماضی کو نہ بگاڑا جا سکتا ہے نہ سنوارا جا سکتا ہے اگر آپ سے آج کہا جائے کہ آپ اپنے ماضی کو بنا لیں تو آپ نہیں بنا سکتے اس لیے کہ ماضی تو ہمارے اور آپ کے دائرے اختیار سے باہر ہے ہم اپنے ماضی کے بارے میں اب کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اگر ہمارا ماضی خراب ہے تو اس پر اظہار ندامت کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اگر ہمارا ماضی اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں آج اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو اپنے مستقبل کے لیے کر سکتے ہیں ہم اس کو سنوار بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں اس لیے قرآن مجید کا زیادہ زور انسان کے اس پہلو پر ہے جو انسان کے اپنے اختیار میں ہے اسی پر گفتگو کرنا مفید بھی ہے اسی کے بارے میں بحث نفع بخش اور ثمر آور ہوگی جو چیز ثمر آور نہیں ہے اس کے بارے میں معلومات کا انبار لگانا قرآن مجید کی دلچسپی کا میدان نہیں ہے غالباً یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے خیرت مندو سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے ابتدا کے بارے میں نہ تو خیرت مندوں سے زیادہ پوچھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ایک حد سے زیادہ خود غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے مستقبل کے بارے میں خود بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور خیرت مندو سے بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے مستقبل کو کیسے بہتر بنایا جائے اب اگر قرآن مجید کا بنیادی مضمون یعنی دنیاوی زندگی میں صلاح اور اخراوی زندگی میں فلاح آپ کے سامنے ہو تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس بنیادی مضمون سے بہت سے دوسرے موضوعات منسلک ہیں اس سے بہت سی چیزوں کا تعلق بنتا ہے انسان کے انفرادی اور اجتماعی زندگی کیسی ہونی چاہیے گھریلو زندگی کیسی ہو انسان کا تعلق اپنے پروردگار سے کیسا ہو انسان کا اپنے ماحول سے کیا تعلق ہو انسان کے افکار و خیالات کیا ہوں اس کا اپنے افکار اور خیالات کے ساتھ کیا رویہ ہو انسان کے جذبات و عواطف اور اس کے احساسات کیا ہوں یہ ساری چیزیں اس بنیادی مضمون سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں اس لیے قرآن مجید نے ان تمام موضوعات سے بحث کی ہیں وہ مضامین جو قرآن مجید کے بنیادی موضوع سے گہرا تعلق رکھتے ہیں ان کو مختلف اہل علم نے مختلف انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے یہ مضامین قرآن مجید کے اساسی موضوعات یا بنیادی مباحث قرار دیے جا سکتے ہیں ان اساسی موضوعات یا بنیادی مباحث کے ساتھ ساتھ کچھ اور موضوعات ایسے ہیں جن کا براہ راست تو اس اصل موضوع سے تعلق نہیں ہے لیکن وہ عام انسان کے مشاہدہ کی چیزیں ہیں انسان ان کا مشاہدہ کر کے ایک خاص حقیقت کا ادراک حاصل کر لیتا ہے اس ادراک کے بعد اس کے لیے دوسری بہت سی چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اس لیے قرآن مجید نے بطور مثال اور شواہد ان چیزوں کو بھی بیان کیا ہے مثال کے طور پر قرآن مجید سائنس اور علوم تجربی کی کتاب نہیں ہے اور نہ ہی قرآن مجید سائنسی ایجادات میں ممد و معاون بننے کے لیے بھیجا گیا ہے یہ کام انسان اپنی عقل اور تجربہ سے کھل کر سکتے ہیں پہلے بھی وہ یہ کام کرتے رہے جب قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا اس وقت بھی غور و خوض کا یہ عمل جاری تھا اور جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے وہ بھی کرتے ہیں اور جو مانتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں تاہم بعض سائنسی حقائق ایسے ہیں جن کا مشاہدہ انسان ہر وقت کرتا ہے لیکن ان سے وہ سبق حاصل نہیں کرتا جو قرآن مجید اس سے حاصل کروانا چاہتا ہے اس لیے کہیں کہیں یاد دہانی کے طور پر قرآن مجید میں بعض ایسے بیانات بھی ہیں جو سائنسی نوعیت کے ہیں کیمیا فزکس فلکیات اور طبی علوم میں اہمیت رکھتے ہیں ان کا تذکرہ قرآن پاک میں اس لیے کیا گیا کہ ان چیزوں کو انسان ہر وقت دیکھتا ہے ان پر انسان ذرا غور و فکر سے کام لے تو ان کے ذریعے سے انسان آسانی سے ان حقائق تک پہنچ سکتا ہے جو قرآن مجید انسان کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہے ان اسباب اور حکمتوں کی وجہ سے ضمن بعض ایسے مباحث بھی قرآن پاک میں آ گئے ہیں جو اگرچہ اصل مباحث سے براہ راست تو کوئی تعلق نہیں رکھتے لیکن اصل مباحث کو سمجھنے اور ان کا ادراک حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے بنیادی مضامین کو مختلف اہل علم نے مختلف انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے ایک انداز حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جس کی طرف میں مختصر اشارہ کروں گا جس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ شاہ صاحب قرآن مجید کے ان مضامین کو کس انداز سے بیان کرتے ہیں وہ ایک لفظ تذکیر کا استعمال کرتے ہیں جس کے معنی ہیں یاد دلانا اور یہ لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ قرآن مجید نہ صرف سابقہ آسمانی کتابوں میں دی گئی ہدایت الہی کی یاد دہانی ہے بلکہ خود قرآن مجید کے اپنے مضامین اور اساسی تعلیمات کی اس میں بار بار یاد دہانی کرائی گئی ہے اس لیے قرآن مجید کے مضامین کے سیاق و سباق میں تذکیر کا لفظ برمحل ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن مجید کے بنیادی مباحث یہ ہیں نمبر ایک تذکیر بحکام اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو یاد دلانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں یہ قرآن مجید کا ایک بہت اہم اور بنیادی مضمون ہے امت مسلمہ میں جو حضرات قرآن مجید کے اس مضمون میں دلچسپی لیتے رہے اور جنہوں نے قرآن مجید کے اس پہلو پر گہرائی سے غور کر کے ان احکام کو زیادہ مرتب کیا وہ فقہائے اسلام کہلاتے ہیں ان حضرات نے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ان احکام کو اپنی زندگی کا یک اختصاصی مضمون بنایا اور فقہ اسلامی کا ایک وسیع ذخیرہ پوری لائبریری کی شکل میں مرتب کر کے رکھ دیا یہ فقہی احکام جو قرآن مجید میں بیان ہوئے جن کی مزید تفصیل حدیث میں آئی اور جن کے بارے میں مزید شرح و بست سے فقہ اسلام نے کام لیا اس کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چار اہم ذیلی عنوانات کے ذیل میں بیان کیا ہے نمبر ایک ایک عنوان ہے عبادات کا یعنی وہ اعمال جو انسان اور اللہ کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتے ہیں مثلا نماز روزہ زکوٰۃ اور حج نمبر دو دوسرا عنوان ہے معاملات کا یعنی وہ احکام جو انسان کے انسانوں کے ساتھ تعلق کو منضبط کرتے ہیں ان احکام میں انسان کی گھریلو زندگی نکاح طلاق خرید و فروخت اور جنگ اور صلاح وغیرہ کے قوانین شامل ہیں معاملات میں وہ سب چیزیں شامل ہیں جو قانون کا موضوع سمجھی جاتی ہیں نمبر تین احکام کا تیسرا شعبہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تدبیر منزل ہے یعنی انسان کی آئلی زندگی کی ترتیب اور نظم یہ خاندانی روابط کا وہ معاشرتی پہلو ہے جس کی پاسداری کر کے ہی خاندان اور معاشرہ کے اداروں کو کامیابی سے چلایا جا سکتا ہے خاندانی اور معاشرتی روابط کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک پہلو قانونی حقوق و فرائض کا ہوتا ہے جن کے حصول اور دادرسی کے لیے انسان عدالت میں جاتا ہے لیکن ان کے علاوہ بھی گھریلو زندگی کے بے شمار امور ایسے ہوتے ہیں جو عدالتی چارہ جوئی کے بجائے آپس کی افہام و تفہیم اور ہم آہنگی سے چلتے ہیں ان کے لیے آدمی ہر وقت عدالتوں کا رخ نہیں کرتا آپس کے حقوق و فرائض کو سمجھنا اور ان کا خیال رکھنا ہی خاندانی اور معاشرتی زندگی کے تحفظ کا ضامن ہوتا ہے نمبر چار چوتھی اور آخری چیز تدبیر مدن ہے یعنی حکومتوں کے نظام کو چلانا اور اس میں ہدایات اور رہنمائی فراہم کرنا یہ چار بڑے شعبے ہیں جنہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ احکام کی چار بڑی شاخیں قرار دیتے ہیں گویا تذکیر بے احکام اللہ جو قرآن مجید کے پانچ بڑے موضوعات میں سے ایک ہے مذکورہ بالا چار ذیلی شاخوں پر مشتمل ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن مجید کا دوسرا بنیادی مضمون مخاصمہ ہے مخاصمہ سے مراد یہ ہے کہ دوسرے اقوام یا دوسرے مذاہب کے ماننے والوں سے جو مکالمہ ہو اس کا اسلوب کیا ہو اور اس کے قواعد اور مندرجات کیا ہوں اس مکالمہ یا قرآن اصطلاح میں مخاسمہ کا ایک خاص اسلوب قرآن مجید میں آیا ہے دوسری اقوام کے غلط عقائد پر تبصرہ ان غلطیوں کی اصلاح اور ان کی جگہ صحیح عقائد کی یاد دہانی اگر ان کی طرف سے کوئی اعتراض آئے تو اس اعتراض کا جواب اور اعتراض کی کمزوری کی وضاحت کہ وہ اعتراض کس غلط فہمی پر مبنی ہے اور اس غلط فہمی کی تشریح یہ ساری چیزیں مخاسمہ کے ضمن میں آتی ہیں علماء اسلام میں وہ حضرات جو اس مضمون سے زیادہ دلچسپی رکھتے تھے اور جنہوں نے اس پر زیادہ توجہ دی وہ متکلمین اسلام کہلاتے ہیں مقاصمہ کے ضمن میں قرآن مجید نے جہاں جہاں ضرورت سمجھی ہے وہاں گمراہ فرقوں کے عقائد کی تردید بھی کی ہے گمراہ فرقوں میں قرآن مجید نے چار کو بہت اہمیت دی ہے ان میں سے دو کا ذکر اختصار کے ساتھ کل ہو چکا ہے یہودی اور عیسائی یہودیوں میں گمراہی کی کون سی شکلیں رائج ہیں اور ان کے اسباب کیا تھے اسی طرح عیسائیوں میں گمراہی کی کون سی شکلیں رائج تھی اور ان کے اسباب کیا تھے ان سوالات پر قرآن مجید میں جا بجا مباحث موجود ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے بعد قرآن مجید میں مشرقین کے عقائد پر تبصرے ہیں مشرقین میں وہ تمام اقوام شامل ہیں جو بت پرستی کے کسی نہ کسی مرض میں گرفتار ہیں اور کسی آسمانی مذہب کی کوئی بدلی ہوئی شکل نہیں ہے ان سب کو مشرقین کے ایک عمومی زمرے میں رکھا گیا ہے چوتھا اور آخری گروہ منافقین کا ہے قرآن مجید کی مدنی صورتوں میں ان کی زیادہ تفصیل ہے خاص طور پر مدنی دور کے اہم واقعات مثلا غزوہ عہد واقع افق غزوہ مرائسہ اور غزوہ احزاب کے ضمن میں منافقین کا ذکر قدر تفصیل سے کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے اندر نفاق کا جو مرض پیدا ہوا وہ کیوں کر پیدا ہوا اور اس کے کیا عوامل اور محرکات تھے یہ طرز عمل کس طرح اور کن اسباب سے پیدا ہوا اور مسلمان اسے کیسے بچ سکتے ہیں یہ چار وہ طبقات یا مذہبی فرقے ہیں جن پر قرآن مجید نے تبصرہ کیا ہے اور یہ مخاسمہ کا خصوصی موضوع ہے تیسرا مضمون وہ ہے جس کو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تذکیر بھی اللہ کے عنوان سے یاد کرتے ہیں یہ ایک اعتبار سے توحید اور عقائد ہی کا ایک بھی شان شعبہ ہے ایک اعتبار سے یہ عقائد کا ایک پہلو ہے اور ایک دوسرے اعتبار سے اپنی انفرادی شان بھی رکھتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اس کی قدرت کاملہ بندے پر اللہ تعالیٰ کے جو خاص انعامات ہیں ان کا تذکرہ اور بار بار یاد دہانی خود اپنی جگہ ایک اہمیت کی حامل ہے بندوں کو اپنی نعمتوں سے سرفراز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے جو عجیب و غریب نمونے دکھائے ہیں ان کو قرآن مجید میں اعلیٰ کے جامع لفظ سے یاد کیا گیا ہے ان سب کی مسلسل یاد دہانی اور تذکیر ضروری ہے تاکہ انسان ان میں غور و خوض کرے ان اعلیٰ کی عظمتوں کا احساس کرے اور یوں اپنے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرے جب شکر کا جذبہ پیدا ہوگا تو پھر عبادت کا ذوق پیدا ہوگا اور جب عبادت کا ذوق پیدا ہوگا تو انسان فلاح کے اس راستہ پر چل پڑے گا جو قرآن مجید کی منزل مقصود ہے تذکیر اعلیٰ اللہ میں وہ نعمتیں بھی شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے سے تیار کر دی تھیں تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو سامان تیار کیا ہوا تھا اور روئے زمین پر انسان کی راحت اور آرام کے جو اسباب فراہم کر دیے تھے ان کا تذکرہ جا بجا قرآن مجید میں موجود ہیں انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی خدمت کے لیے چاند سورج دریا پہاڑ سمندر ہوا پانی جمادات نباتات اور حیوانات سب موجود تھے ان سب کو پیدا کر کے آخر میں انسان کو بھیجا گیا کہ اب سارا اسٹیج تیار ہے جاؤ اور منصب خلافت سنبھالو خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے پورا ماحول تیار کرنے کے بعد ہی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا کہ اب آپ جا کر چارج لے لیں اور اپنی ذمہ داری سنبھال لیں یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں یا اس کے عجائب قدرت کے وہ کرشمے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے سے تیار کر کے رکھ دیے تھے ان کا بھی تذکرہ ہے ان کے علاوہ کچھ نعمتیں وہ ہیں جن کا ظہور اللہ تعالیٰ کی صفات سے مسلسل ہو رہا ہے اور انسان ان کے ثمرات سے مستفیض ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت اس کی صفت رحمت اس کی صفت ربوبیت وہ چند اہم صفات ہیں جن کے ثمرات سے ہر وقت ہر انسان متمتع ہو رہا ہے گویا اللہ تعالیٰ کی عمومی نعمتوں کی یاد دہانی یہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں قرآن مجید کا تیسرا بنیادی مضمون ہے قرآن مجید کا چوتھا بنیادی مضمون وہ ہے جس کو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تذکیر بیام اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں یعنی دین پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے نقطۂ نظر سے انسانیت کی تاریخ اور اس کا نشیب و فراز ماضی میں جتنے اچھے انسان ہوئے یا برے انسان ہوئے ان کے واقعات ان کو اس لیے بیان کیا جائے کہ پڑھنے والے اچھے راستے کو اختیار کریں اور برے راستے سے بچیں پانچواں اور آخری مضمون جو شاہ صاحب کے نزدیک قرآن مجید کا بنیادی مضمون ہے وہ تذکیر بالموت وما بعد الموت ہے یعنی موت اور موت کے بعد آنے والے تمام واقعات کی یاد دہانی یوں تو یہ عقائد کا ایک حصہ ہے لیکن چونکہ مرنے کے بعد کی زندگی کا عقیدہ ایک بہت اہم اور بنیادی عقیدہ ہے اس لیے اس کو ذہن نشین کرانے کا قرآن مجید میں خصوصی اہتمام کیا گیا ہے اس اہمیت کے پیش نظر شاہ صاحب نے اس کو ایک الگ بنیادی مضمون کی حیثیت سے بیان کیا ہے یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے بیان کردہ علوم خمسہ ہیں جن میں انہوں نے قرآن مجید کے مضامین کو ایک خاص انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے ہم اپنی سمجھ کے مطابق اگر جائزہ لیں تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ علوم خمسہ کی طرح ہمیں بھی قرآن پاک میں پانچ بنیادی مضامین نظر آتے ہیں ان پانچوں میں سے ہر مضمون قرآن مجید کے ہر صفحہ پر بالواسطہ یا بلاواسطہ موجود ہے جس کا ہر کاری خود مشاہدہ کر سکتا ہے اس سے کل والی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ اس کی کل حقیقت بیک وقت قرآن کی کاری کے سامنے رہے اور قرآن مجید کی کوئی اہم چیز کسی وقت بھی نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے خاص طور پر جب قرآن مجید میں کسی خاص پہلو کو ذہن نشین کرایا جا رہا ہو تو بقیہ چیزیں کلیتاً نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے بلکہ ان پر بھی نظر رہے ان میں سب سے پہلا مضمون عقائد کا ہے عقائد عقیدہ کی جمع ہے عقیدہ قرآن مجید کی تعلیم کا وہ حصہ ہے جو انسان کی فکری سرگرمیوں کو مثبت اور بامانی جہت عطا کرتا ہے اور اس کے فکری مشاغل کو صحیح خطوط پر منظم کرتا ہے اگر آپ غور کریں تو انسان کی بنیادی قوتیں تین ہیں ایک عقل اور فکر کی قوت ہے جس کا مرکز دماغ ہے دوسری اس کے احساسات اور جذبات کی قوت ہے جن کا مرکز دل ہے اور تیسری قوت اس کے ظاہری اعمال ہیں جن کا مظہر انسان کے اعضاء اور جوارے ہیں اکثر و بیشتر انسانی سرگرمیاں انہی تینوں میں سے کسی ایک کے دائرے میں آتی ہیں بعض اوقات عقلی اور فکری قوت کام کر رہی ہوتی ہیں جسم ساتھ نہیں رہتا جیسا امام شافی رحمۃ اللہ علیہ والے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ بظاہر ساکت بستر پر لیٹے ہوئے ہیں لیکن ان کی عقل مسلسل کام کر رہی ہے اور صبح تک سینکڑوں مسائل مستمبت کر چکی تھی اسی طرح بعض اوقات دل میں جذبات کا ایک طوفان برپا ہوتا ہے مگر جسم پر کچھ ظاہر نہیں ہوتا اس کے برعکس جسمانی اعمال ہر وقت ہوتے رہتے ہیں اور ہر ایک کو نظر آتے ہیں ان میں سے جو چیز انسان کی فکر سے تعلق رکھتی ہے اس کو منصبت کرنا عقائد کا نام ہے عقیدہ کے لفظی معنی بہت دلچسپ ہیں ان معانی سے عقیدہ کی نوعیت اس کے دائرہ کار اور اس کے مقاصد کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کائنات کے بارے میں جو بنیادی سوالات کسی انسان کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دے دیا ہے انسان اس کائنات میں جب بھی کوئی نظام وضع کرے گا وہ پہلے یہ طے کرے گا کہ اس زندگی میں انسان کا بنیادی کردار کیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے اور کیوں آیا ہے جب تک ان سوالات کا کوئی واضح جواب نہیں ملے گا اس وقت تک اس کا بنیادی کردار متعین نہیں ہو سکے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اپنے ماحول سے اپنا تعلق معلوم ہو اور اس کو یہ پتا ہو کہ اس کو یہاں کتنے دیر رہنا ہے اور پھر کہاں جانا ہے یہ سب کچھ جانے بغیر نہ کوئی رویہ طے کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نظام تشکیل دیا جا سکتا ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کل سے آپ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں آ جائیں اور کام کریں تو آپ کے لیے وہاں اس وقت تک کام کرنا دشوار ہوگا جب تک آپ کو معلوم نہ ہو کہ آپ کا وہاں کیا کام ہوگا کیا عہدہ ہوگا اور کتنے دن آپ کو وہاں رہنا ہوگا کس کے آگے آپ جواب ہوں گے اساتذہ طلبہ اور ملازمین کے ساتھ آپ کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی ان سوالات کا جواب معلوم کیے بغیر آپ کے لیے کوئی کام بھی کرنا ممکن نہیں ہوگا اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اسے ان بنیادی سوالات کا جواب مرحمت فرمانا بھی ضروری تھا اب ان بنیادی سوالات کے جواب میں تین شکلیں ہو سکتی ہیں اور عقلاً تین ہی ممکن ہیں چوتھی کوئی شکل ممکن نہیں ہے ان سوالات کا جواب دینے کی ایک شکل تو یہ ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے تمہیں ذہن دے دیا ہے اور عقل دے دی اب تم اپنے ذہن سے کام لو اور اپنے لیے ایک نظام زندگی بناؤ لیکن اس صورت میں لازم نتیجہ وہ نکلتا ہے جو کہ لا مذہبی معاشروں میں نکل رہا ہے کہ جتنے دماغ ہوتے اتنے ہی تصورات ہوتے اور جتنے تصورات ہوتے اتنے ہی نظام ہوتے نظام زندگی جو اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو نظم کی ایک لڑی میں پرو دے وہ افراتفری اور انتشار کا ذریعہ بنتا اس لیے یہ طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں فرمایا یہاں ذرا ٹھہر کر انسانی دماغ کی حدود و قیود کو بھی دیکھ لیں انسانی دماغ ایک کیمپیوٹر کی طرح ہے اور یہ انسانی کیمپیوٹر اتنا سوفیسٹیکیٹڈ کمپیوٹر ہے کہ ابھی تک اس جیسا کوئی کیمپیوٹر نہیں بنایا جا سکا آج تک بننے والے سب کیمپیوٹر اسی انسانی کیمپیوٹر کی نقلیں ہیں اصل یہی انسانی دماغ ہے اور کمپیوٹر اس کی نقل ہے نقل کبھی بھی اصل کے برابر نہیں ہو سکتی لیکن جس طرح ہر کمپیوٹر کسی نہ کسی ڈیٹا کا محتاج ہوتا ہے اسی طرح یہ کمپیوٹر بھی ڈیٹا کا محتاج ہے اگر کسی کمپیوٹر کو فراہم کیا جانے والا ڈاٹا درست ہے تو وہ کمپیوٹر بھی درست جواب دے گا اور اگر اس کو فراہم کیا جانے والا ڈیٹا ہی غلط ہے تو کمپیوٹر بھی غلط جواب دے گا اگر آپ دنیا بھر سے بہترین کمپیوٹر تلاش کر کے لے آئیں اور اس میں غلط معلومات ڈال دیں مثلا آپ اس میں یہ فیڈ کر دیں کہ آپ کا نام چشم بیگم ہے اور آپ کے والد کا نام چاند الہی ہے تو بڑے سے بڑے کمپیوٹر میں یہی معلومات محفوظ ہو جائیں گی اور جب بھی آپ کمپیوٹر سے دریافت کریں گے کہ آپ کا نام کیا ہے تو وہ آپ کا نام چشمہ بیگم اور آپ کے والد کا چاند الہی بتائے گا اس میں کمپیوٹر کی کوئی غلطی نہیں ہے وہ تو بالکل ٹھیک اور تازہ معلومات دے رہا ہے اسے مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا یہی حال دماغ کے کمپیوٹر کا ہوتا ہے اس میں بھی اگر آپ صحیح معلومات ڈالیں گی تو یہ کمپیوٹر صحیح جواب دے گا اور اگر غلط معلومات ڈالیں گی تو غلط جواب دے گا اگر کمپیوٹر میں سرے سے کوئی معلومات ہی نہ ڈالی جائیں اور اس سے پوچھا جائے تو وہاں سے کوئی جواب نہیں آئے گا سادی اور صاف اسکرین ہی آتی رہے گی اس لیے کہ جس ڈیٹا کی ضرورت تھی وہ فراہم نہیں کیا گیا اس مثال سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ انسانی دماغ اور عقل فی نفس ہی کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتے انسانی دماغ سے جواب لینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس پہلے سے درست معلومات کا ایک مناسب اور ضروری ذخیرہ موجود ہو دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کے تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے اور اس کائنات میں انسان کے مقام و مرتبہ کے بارے میں جو سوالات اور شبہات انسانوں کے دماغوں میں آ سکتے ہیں ان سب کا حل قرآن میں بیان کیا جائے گا اگر یہ آپشن اختیار کیا جاتا تو لازمان اس کے دو نتیجے نکلتے ایک نتیجہ تو یہ نکلتا کہ پھر انسان کا دماغ بیکار اور بے مصرف ثابت ہو جاتا اور اس کی حیثیت ایک روبوٹ سے زیادہ کی نہ ہوتی اور اسے محض ایک مشین کی طرح چلایا جاتا حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہمارے مشاہدہ میں آئی ہیں ان میں شاید انسانی دماغ سے اونچی کوئی چیز اب تک پیدا نہیں کی گئی ہے اس لیے کہ انسان بہترین مخلوق ہے اور بہترین مخلوق اپنے دماغ ہی کی وجہ سے ہیں اس دوسری صورت میں یہ انسانی دماغ بیکار ٹھہرتا اس سے بھی بڑھ کر اس آپشن کا دوسرا لازمی نتیجہ یہ نکلتا کہ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید جیسی مختصر اور جامع کتاب کے بجائے ایک پوری لائبریری نازل فرماتے جو شاید کئی ہزار بلکہ کئی لاکھ کتابوں پر مشتمل ہوتی نہ اس کتاب کو انسان یاد کر سکتے اور نہ یوں آسانی سے ہدایت حاصل ہوتی جس طرح قرآن پاک سے حاصل ہوئی لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن بھی اختیار نہیں فرمایا ان دونوں امکانات کے ناقابل قبول قرار پانے کے بعد پھر تیسرا اور درمیانی طریقہ یہی تھا کہ ان تمام بنیادی سوالات کا جواب دے دیا جائے جو انسان خود اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا جن چیزوں کا وہ تجربہ نہیں کر سکتا جن امور کا وہ مشاہدہ نہیں کر سکتا اور جن باتوں کو وہ ہوا سے خمسہ سے معلوم نہیں کر سکتا ان سب کے بارے میں قرآن مجید کے ذریعے سے اس کی رہنمائی کر دی جائے پھر ان جوابات کے دائرہ کار میں انسان کی عقل کو آزادی دے دی جائے کہ جہاں تک جا سکے جائے جہاں تک مرضی ہو وہ اپنے ذہن اور فکر کے گھوڑے کو دوڑائے فکر و دانش کا میدان اس کے سامنے کھلا ہو اور جہاں تک وہ جانا چاہے جائے یہ تیسرا آپشن ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اختیار کیا اسی تیسرے آپشن کو منظم اور مربوط انداز میں بیان اور واضح کرنے کے لیے قرآن مجید نے عقیدے کی اساس اور اس کے بنیادی اصول عطا فرما دیے عقیدہ کے لغوی معنی ہے گرہ بھی اسی سے ہے جب آپ دو رسیوں میں گرہ لگا کر ان دونوں کو ایک بنا دیں اور پھر اس گرہ کو کھینچ کر مضبوط بھی کر دیں تو اس مضبوط گرہ کو عقیدہ کہتے ہیں اور بہت سی رسیوں کو جوڑ کر ایک بنا دیں تو انہیں عقائد کہیں گے اب سوال پیدا ہوگا کہ گرہ سے عقیدہ کا کیا تعلق ہے اور دونوں کے درمیان کیا نسبت ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ نسبت بڑی غیر معمولی اور بڑی دلچسپ نسبت ہے اگر آپ سے کہا جائے کہ کسی ایسے بڑے ریگستان میں سفر کر کے منزل مقصود پر پہنچ جائیں جہاں نہ راستہ کی واضح نشاندہی ہو اور نہ یہ پتہ ہو کہ کس سمت میں جانا ہے صرف اتنا معلوم ہو کہ اس ریگستان کے ایک طرف منزل مقصود ہے تو آپ کے لیے یہ سمجھنا دشوار ہوگا کہ منزل کس طرف ہے ہر سمت ایک جیسی نظر آئے گی اگر اس ریگستان میں آپ کو راستہ نہ بتایا جائے تو انسانی ذہن بری طرح بھٹک جائے گا عقیدہ سے مراد وہ رسیاں ہیں جن کو باندھ کر کسی خاص راستہ کی نشاندہی کی جاتی ہے چلنے والا خود ہی چلتا ہے رسیوں کا کام صرف راستہ کی نشاندہی کرنا ہے جو ان رسیوں کے اندر اندر چلے گا وہ راستہ پالے گا اور جو رسیوں کے اندر نہیں چلے گا وہ صحیح راستہ نہیں پائے گا صحرا کی وسعتوں اور ریگستان کی پنہائیوں میں گم ہونے سے بچانے کے لیے جس طرح راستے کی نشاندہی کی جاتی ہے اسی طرح فکری صحراؤں اور اقلیات کے ریگستانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے راستہ کی نشاندہی کر دی ہے یہی راستہ عقیدہ کہلاتا ہے اسی طرح ہماری فکر بھی ان عقلی صحراؤں کی وسعتوں میں گم ہونے سے محفوظ رہتی ہے عقل کے رہنمائی اور ہدایت کے لیے دونوں طرف نشان لگا دیا گیا ہے اس سے ایک واضح راستہ متعین ہو جاتا ہے جس کے بعد بھٹکنے کا امکان نہیں رہتا پھر آپ جتنا مرضی چلتے جائیں آپ کے لیے منزل مقصود پر پہنچنا آسان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عقیدہ کو بیان کر کے انسانی فکر کو ایک واضح راستہ اور نہج عطا فرمایا ہے یہ راستہ اتنا واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں ایک ایسا راستہ لے کر آیا ہوں جو نہایت سیدھا ہے جس پر آنکھ بند کر کے بھی چلا جائے تو منزل مقصود تک پہنچا جا سکتا ہے یہ بہت آسان راستہ ہے انتہائی نرم ہے راستے میں کوئی اینٹ پتھر نہیں ہے جب مہمانوں کے لیے راستہ بنایا جاتا ہے تو اسے صاف اور نرم بھی رکھا جاتا ہے چٹانوں پر سے پھلانگ کر تو مہمان نہیں جایا کرتے اس راستے میں اتنی روشنی ہے کہ لائی لوہا کا نہا رہا اس کی راتیں بھی اتنی روشن ہیں جیسے اس کے دن اس راستے میں کوئی الجھا اور پریشانی نہیں یہ راستہ انسانی فکر کو مثبت اور تعمیری رخ پر ڈالنے کے لیے قرآن مجید میں دیا گیا ہے عقیدہ کی تین بنیادیں ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے توحید رسالت اور معاد معاد کے لفظی معنی ہے وہ جگہ یا وقت جہاں آپ کسی سے ملاقات کا وقت مقرر کریں معاد کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے اور ہر قوم سے ملاقات کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے اس ملاقات کی تفصیلات قرآن مجید میں موجود ہیں توحید رسالت اور معاد کا آپس میں گہرا منطقی ربط ہے جب انسان کائنات پر تھوڑا سا بھی غور کرتا ہے تو وہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہونا چاہیے اور ہے اگر خالق ہے تو وہ حکیم بھی ہے اس کو بڑا دانہ اور دانشمند ہونا چاہیے کوئی بے عقل اور نادان تو یہ سارا نظام اس طرح نہیں چلا سکتا جس طرح چل رہا ہے جب وہ دانہ خالق ہوگا تو وہ دانہ مدبر بھی ہوگا اس لیے کہ وہ اس کارخانہ کو بنا کر ایک جانب بیٹھ نہیں گیا بلکہ ہر وقت اور ہر لمحہ اس کو چلا بھی رہا ہے وہ علیم بھی ہے کہ علم کے بغیر کائنات کو چلانا ممکن نہیں ہے اس طرح وہ ساری الہی صفات جو قرآن مجید میں اسماع حسنہ میں بیان ہوئی ہے وہ اس ایک عقیدہ کے منطقی نتیجہ کے طور پر ایک ایک کر کے سامنے آتی چلی جائیں گی اور انسانی عقل بھی یہ تسلیم کرتی چلی جائے گی کہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا عقلی سلیم بھی اس کو تسلیم کرے گی جب ایک دفعہ توحید کا عقیدہ انسان مان لے تو پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہم کام کیسے کریں جب ہر جگہ اسی کی مرضی چل رہی ہے آفتاب اور ماہتاب اس کی مرضی کے بغیر ذرہ برابر نہیں ہل سکتے کائنات کی کوئی قوت اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی تو ہم کیسے اس کی مرضی کے بغیر حرکت کر سکتے ہیں اور ہمیں کیوں ایسا کرنا چاہیے لہٰذا ہمیں اس کی مرضی معلوم کرنی ہوگی یوں ذرا غور کرنے سے رسالت اور نبوت پر یقین آ گیا کہ وہ بھی ضروری ہے جب نبوت اور رسالت پر عمل درآمد شروع کر دیں گے تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ جو نیکوکار ہوں گے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رویہ کیا ہوگا اور جو بدکار ہوں گے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا یوں یہاں سے معاد پر یقین پیدا ہو گیا گویا یہ تینوں عقائد آپس میں نہ صرف کلی طور پر مربوط ہیں بلکہ ایک دوسرے کا منطقی نتیجہ بھی ہیں ایک پر یقین آ جائے تو باقی سب پر بھی ایک ایک کر کے یقین آتا چلا جاتا ہے قرآن مجید میں اس سارے غور و خوض کو انسان کی فطرت کا تقاضا بتایا گیا ہے عقائد میں صرف بنیادی چیزیں بتائی گئی ہیں قرآن مجید کوئی علم الکلام کی کتاب نہیں ہے البتہ اس میں اساسی اصول اور عقیدہ کی بنیادیں بتا دی گئی ہیں جو انسان کے طرز عمل کی بنیادیں بن سکتی ہیں اور بلا شبہ بنی ہیں بقیہ معاملات میں انسان کو آزادی حاصل ہے عقیدہ کو سادہ اور واضح انداز میں سمجھنا اور سمجھانا چاہیے قرآن مجید کی حدود میں رہ کر بیان کرنا چاہیے کسی قدیم یا جدید فلسفے کے مباحث عقیدہ کو کسی دور کی زبان میں بیان کرنے میں مدد تو دے سکتے ہیں اور ان سے یہ کام لیا جا سکتا ہے لیکن ان کو عقیدہ کا جز بنا لینا درست نہیں انسانی عقل و فکر کو اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں ہے اس پر نہ کوئی قدگن ہے نہ کوئی بندش مگر اسے مناسب حدود کا پابند ضرور ہونا چاہیے عقیدہ نے چند حدود مقرر کر کے انسانی عقل کو اپنی مناسب حدود کا پابند کر دیا ہے جن تہذیبوں میں عقائد نہیں ہے یعنی جن انسانی تہذیبوں میں عقلی کاوشوں کو نشانات منزل نہیں بتائے گئے یا سنگ میل کی نشاندہی ہی نہیں کی گئی وہاں انسانی فکر ہر طرف بھٹکی ہے اور مسلسل بھٹک رہی ہے جو سوال پہلے دن اٹھائے گئے وہ آج بھی اٹھائے جا رہے ہیں مغربی افکار کی تاریخ پر ہی نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر مغربی مفکر اپنا نیا نظام فکر و فلسفہ لاتا ہے اور اج سری نو ان تمام مسائل پر بحث اور کلام کرنا ضروری سمجھتا ہے جو روز اول سے ہزاروں لاکھوں بار زیر بحث آ چکی ہیں یوں فکر کی کشتی مسلسل اس گرداب میں پھنسی رہتی ہے جہاں وہ تین ہزار سال سے پھنسی ہوئی ہے اس کے برعکس مسلمان فکرین کی بنیاد اور اساس ایک ہی ہوتی ہے اس لیے یہاں وہ فکری الجھنیں پیدا نہیں ہوئی جن سے دوسری بہت سی اقوام کو سابقہ پیش آیا اس کے باوجود اسلامی فکر کے ارتقاء میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی انسانی فکر میں جتنا تنوع ممکن ہے وہ عقیدہ کے دائرے میں رہتے ہوئے اسلامی فکر میں موجود ہے جب قرآن مجید توحید کے بنیادی عقائد کا ذکر کرتا ہے تو اس کے پیش نظر یہ بات بھی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں ماضی میں کن کن راستوں سے گمراہیاں آئی ہیں قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ ایسی گمراہیوں کو پہلے ہی روک دیا جائے مثال کے طور پر ہماری پڑوسی قوم کروڑوں خداؤں کو مانتی ہے ڈاکٹر رادھا کرشن جو ہندوؤں کے نامور مفکر اور بیسویں صدی کے بہت بڑے فلسفی تھے اور ہندوستان کے صدر بھی رہے ہیں انہیں اپنے تمام تر تعقل اور تفلسف کے باوجود یہ بات بالکل عجیب نہیں لگی کہ ان کی قوم کروڑوں خداؤں کو مانتی ہے انہوں نے اپنی کتاب انڈین فلسفی میں اپنے عقیدہ کی نہ صرف فلسفیانہ توجہ کی بلکہ اس بت پرستی کا عقلی دفاع کرنے کی بھی کوشش کی ان کا کہنا تھا کہ خدا مطلق کی صفات اور اس کے مظاہر اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا صحیح تصور واضح کرنے کے لیے اتنے بہت سے خداؤں کا ماننا ضروری ہے یہ غلط فہمی کی سب سے بڑی بنیاد ہے انہوں نے اپنی دانست میں اپنی قوم کے مشرکانہ رویہ کی عقلی تعبیر کرنے کی کوشش کی کہ خدائے کبیر کو سمجھنے کے لیے اس کے لاتعداد حصی وجودوں کا ماننا حد ضروری ہے آپ نے ہندوستان کے ڈاک کے ٹکٹ پر تریمورتی کی تصویر دیکھی ہوگی یہ ہندوستان کا سرکاری نشان ہے ہندوستان کے وزیر اعظم کی رہائش گاہ کا نام بھی تریمورتی ہاؤس ہے حالانکہ ویسے وہ یہ دعویٰ کرتے نہیں تھکتے کہ وہ سیکولر ہیں اور ہندوستان میں پائے جانے والے تمام مذاہب کو برابر سمجھتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے تریمورتی سے مراد خدا کی تین بنیادی صفات اور ان کے مظاہر ہیں خدا خالق خدا محی خدا ممیت قرآن مجید نے اس غلط عقیدہ کی تردید کرتے ہوئے بتایا کہ خالق کائنات ایک ہی ہے البتہ اس کے بہت سے خوبصورت نام ہیں قرآن مجید میں صفات کی اصطلاح بھی استعمال نہیں کی گئی بلکہ اسماع الحسنہ کا ذکر کیا گیا ہے یہ پاکیزہ نام اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات کو ظاہر کرتے ہیں قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ پایا جاتا ہے اسے کسی کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا ہم نے اسے با مقصد اور حق پر مبنی ہدف کے ساتھ پیدا کیا ہے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کون کہتا ہے کہ کھیل کے طور پر بنایا ہے ظاہر ہے کہ نہ عربوں میں کوئی شخص یہ فضول اور بےحدہ عقیدہ رکھتا تھا نہ عرب میں آباد دیگر مذاہب میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا لیکن ایک قوم دنیا میں موجود ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سارا سنسار رام کی لیلا ہے رام نے کھیل کے طور پر یہ کائنات پیدا کی ہے اور یہ جہاں بنایا ہے یہ دنیا اس نے خوش طبعی اور وقت گزاری کے لیے بنائی ہے جب اس کا دل بھر جائے گا تو اس کو توڑ پھوڑ دے گا جیسے بچے ریت کے گھروں بناتے ہیں ان سے دل بہلاتے ہیں اور جب دل بھر جاتا ہے تو ان کو توڑ پھوڑ کر دوسری دلچسپ مصروفیات کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں ہندو علم الاسنام کے نزدیک اس تصویر کی بنیاد پر کائنات کا پورا نظام بنا ہوا ہے قرآن مجید نے اس محمل نظریہ کو ایک لفظ میں مسترد کر دیا کہ یہ ساری کائنات حق کے ساتھ پیدا کی گئی ہے اس کی بنیاد میں کوئی غیر سنجیدہ محرک یا شامل نہیں ہے یہودیوں میں یہ عقیدہ نہ جانے کب سے چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن فلاں مخلوق کو پیدا کیا دوسرے دن فلاں مخلوق کو پیدا کیا اور تیسرے دن فلاں مخلوق کو پیدا کیا اس طرح چھ دن کی مخلوقات کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ساتویں دن اس نے آرام کیا نعوذ باللہ وہ تھک گیا قرآن مجید نے ایک لفظ میں اس سارے تصور کو غلط قرار دے دیا ولم وہ ان سب کو پیدا کر کے تھکا نہیں یہ چند مثالیں ہیں جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ کس طرح قرآن مجید نے ایک ایک دو دو الفاظ میں بڑے بڑے باطل افکار اور کافرانہ تصورات کو غلط قرار دیا یہ اسلوب ہے جو قرآن مجید نے عقائد کی وضاحت اور تعین کے لیے اختیار کیا ہے انسانی فکر کی منزلیں متعین کرنے کے لیے گویا یہ راستے مقرر کر دیے جہاں جہاں سے انحراف کے راستے کھل سکتے تھے وہ راستے بند کر دیے جہاں کہیں گھڑے تھے اور انسان کا پاؤں دھنس سکتا تھا وہ گھڑے اور سوراخ بند کر دیے ایک اور چیز عقائد کے بارے میں خاص طور پر قرآن مجید میں آئی ہے جو ماضی میں بڑی غلط فہمی کا ذریعہ بنتی رہی ہے اس باب میں اگر الجھن پیدا ہو جائے تو انسان بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے سب سے بڑی غلط فہمی انسان کو اپنے بارے میں ہو جاتی ہے کبھی سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں تو اپنے کو خدا سمجھ کر فراؤن بن جاتا ہے ہمارے اس زمانے میں بھی ایک افریقی ملک کا صدر تھا اس کے ماننے والے اس کو خدا سمجھتے تھے ہر صبح اس کا چہرہ دیکھنا عبادت سمجھا جاتا تھا اس کے برعکس کبھی ایک اور غلط فہمی انسان کو یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو کیڑوں مکوڑوں سے بھی بدتر ہوں دنیا کی ہر چیز مجھ سے برتر اور افضل ہے ہر چیز جو مجھ سے افضل ہے وہ میرے لیے خدا ہے ہر وہ چیز جو مجھے نفع یا نقصان پہنچائے وہ میرے لیے خدا کا درجہ رکھتی ہے وہ بندر ہو چھپکلی ہو پیپل کا درخت ہو گنگا اور جمنا کے دریا ہوں ان سب کو معبود ٹھہرایا گیا ہے قرآن مجید نے ان دونوں غلط فہمیوں کی تردید کر دی اور بتایا کہ انسان کا درجہ ہم نے اپنی تمام مخلوقات سے بلند کیا ہے وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا یعنی ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا بر و بحر میں ان کو سواریاں عطا کی ان کو پاکیزہ اور ستری چیزوں پر مشتمل رزق عطا فرمایا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر ان کو بڑی فضیلت اور برتری عطا کی لہٰذا جب ہم نے اکرام عطا کیا ہے تو دنیا کی کسی چیز کو دیوتا نہ مانو ہر چیز سے تمہارا درجہ بلند ہے اور ہر چیز تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے اب دور جدید کے انسان نے ایک شخص کو تو خدا بنانا چھوڑ دیا ہے البتہ ایک سے زائد اشخاص پر مشتمل گروہوں اور جماعتوں کو خدائی کا مقام ہمارے اس جدید دور میں بھی دیا جاتا ہے مثال کے طور پر برطانوی پارلیمنٹ کو لے لیجئے کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کو اختیار مطلق حاصل ہے وہ جو چاہے کرے سوائے اس کے کہ وہ کسی مرد کو عورت نہیں بنا سکتی اور کسی عورت کو مرد نہیں بنا سکتی یہ وہ قدرت کاملہ ہے جسے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مانتے ہیں یہ پارلیمنٹ کو فراؤن کے مقام پر فائز کرنے کے مترادف ہے جس کو وہ جائز سمجھے وہ جائز ہے اور جسے ناجائز سمجھے وہ ناجائز ہے جو حیثیت اہل عراق نے نمرود کو اور اہل مصر نے فرعون کو دی تھی وہ حیثیت اہل انگلستان نے پارلیمنٹ کو دے دی ہے یہ الگ بات ہے کہ پہلو نے یہ خدائی حیثیت ایک فرد کو دی تھی اور پچھلوں نے ایک گروہ کو دے رکھی ہے بعض اوقات گمراہی ایک شخص کی طرف سے آتی ہے تو محدود ہوتی ہے لیکن اگر بہت سے انسانوں کی طرف سے گمراہی آئے تو اس کے اثرات بہت بڑھ جاتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہیں قرآن مجید میں یہ سارے مضامین سورہ فاتحہ سے لے کر سورت الناس تک بیان ہوئے ہیں قرآن مجید کا دوسرا بڑا مضمون احکام ہے یعنی قرآن مجید کی وہ ہدایات اور تعلیمات جو انسانی زندگی کے ظاہری اعمال کو منظم کرتی ہیں یہاں بھی قرآن مجید نے انسانوں کو غیر ضروری اصول و قواعد کے بھوج تلے نہیں داوا اور نہ ہی یہ قرآن مجید کا منشا ہے قرآن مجید نے سابقہ اقوام کے اس طرز عمل کو غلط قرار دیا ہے جس کے بموجب انہوں نے قانون کا غیر ضروری بھوج لوگوں کے اوپر اتنا لا دیا تھا کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم اور شریعت کے اوصاف اور خوبیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا عنہم اسرہم والاغلال اللتی کانت علیہم یہاں یہودیوں کی طرف بھی بالواسطہ اشارہ ہے کہ ان کے ربیوں اور عوام الناس پر غیر ضروری ضابطوں اور لاتعداد اصول اور قواعد کا اتنا بھوج لا دیا تھا کہ لوگ اسے اکتا گئے تھے قرآن مجید نے واضح اور دو ٹوک اعلان کیا کہ دین میں نہ کوئی سختی ہے اور نہ تنگی من حرج الدین یسرن اور ایسے ہی دوسرے اصول و قواعد شریعت کے احکام کی بنیاد ہیں جس طرح عقائد میں بعض بنیادی ہدایات دی گئی ہیں اسی طرح احکام میں بھی بنیادی ہدایات دی گئی ہیں براہ راست احکام پر مبنی آیات قرآن مجید میں صرف دو سو یا سوا دو سو ہیں اور اتنی ہی مزید ہیں جو احکام سے بالواسطہ تعلق رکھتی ہیں بقیہ چھ ہزار ایک سو آیات دوسرے معاملات سے متعلق ہیں یہ حدود جو قرآن مجید نے دی ہیں یعنی حلال حرام مستحب وغیرہ ان کے اندر رہتے ہوئے امت کے اہل علم نے اپنے اجتہاد اور اجماع سے ضروری تفصیلات طے کر سکتے ہیں ان تفصیلات کی قیامت تک کوئی انتہا نہیں ہوگی اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک کئی منزلہ عمارت بنائی جائے اور اس کی گہری بنیادیں رکھی جائے تکمیل کے بعد اس عمارت کے اندر سے تزئین و آرائش اور زیب و زینت ہوتی رہے اندر سے سامان تبدیل کیا جاتا رہے اس کی جزوی ترتیب و آرائش بدلی جاتی رہے باقی عمارت کا ڈھانچہ اور بنیادیں وہی رہیں اس کا رنگ و روگن تبدیل ہوتا رہے حالات کے لحاظ سے اندرونی اور جزوی تبدیلیاں ہوتی رہے موسم کے لحاظ سے علاقے کے لحاظ سے اور زمانہ کے لحاظ سے لوگ حسب ضرورت جزوی رد و بدل کرتے رہے احکام کے باب میں قرآن مجید کا یہی انداز ہے احکام کے لیے فقہ کی اصطلاح مروج ہے فقہ کے لفظی معنی ہے گہری سمجھ آپ سوچیں گے کہ گہری سمجھ کا اور قانون کا آپس میں کیا تعلق ہے ذرا سا غور کریں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان دونوں میں بہت گہرا تعلق ہے قرآن مجید میں جو آیات احکام ہیں وہ تو دو ڈھائی سو آیات سے زیادہ نہیں لیکن یہ چند سو آیات لامتناہی حالت و مسائل پر منطبق ہو رہی ہیں انسانی زندگی میں بے حد و حساب اور بے شمار کیفیات اور لاتعداد معاملات ہر وقت اور ہر لمحہ ہر شخص کو پیش آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے معاملات ان ڈھائی سو نصوص سے منسبت ہو رہے ہیں ان محدود نصوص کو لامحدود حالت پر منطبق کرنے کے لیے گہرے غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے جب تک فہم سے کام نہ لیا جائے اس وقت تک ان ڈھائی سو نصوص کو زندگی کے لامتناہی گوشوں میں منطبق کرنا ناممکن ہے لہذا فقہ یعنی گہر و فہم و بصیرت اس سارے عمل کا لازمی حصہ ہے یہ قرآن مجید کا دوسرا بنیادی مضمون تھا تیسرا بنیادی مضمون ہے اخلاق تزکیہ اور احسان یعنی وہ چیز جو انسان کے جذبات اور احساسات کو منضبط کرے وہ اخلاق تزکیہ اور احسان ہیں تزکیہ کی اصطلاح قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ سے مراد ہے روحانی پاکیزگی کا ایسا عمل جس کے نتیجے میں انسان اندر سے پاکیزہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اتنا مضبوط ہو جائے جتنا ہونا چاہیے اس عمل کا نام جو تربیت کے ایک پورے نظام عمل سے عبارت ہے تزکیہ ہے جب انسان پاکیزگی اور تزکیہ کے اس طویل عمل سے گزرتا ہے تو وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جو احسان کا مقام کہلاتا ہے اس کا ذکر اس مشہور حدیث میں ملتا ہے جو حدیث جبریل کہلاتی ہے اس حدیث کے بموجب احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو اس لیے کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ احساس کہ میں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوں اور وہ کسی وقت بھی ایک دقیقہ اور ایک ثانیہ کے لیے بھی میرے اعمال سے غافل نہیں ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ احساس انسان کے اندر ایک انقلابی قوت اور غیر معمولی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے پھر انسان اگر اپنی سابقہ کیفیت کا موجودہ کیفیت سے موازنہ کرے تو اسے زمین اور آسمان کا فرق محسوس ہوتا ہے لگتا ہے کہ پہلی زندگی حیوانات کی زندگی تھی اور اب اصل زندگی شروع ہوئی جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا ہر عمل خواہ وہ تنہائی میں ہو یا رات کی تاریکی میں صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو جاتا ہے اسی سے وہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے کہ ایک نوجوان خاتون رات کی تاریکی میں یہ سوچ کر دودھ میں پانی نہیں ملاتی کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے یہ احسان کا مقام ہے جو تزکیہ کے نتیجے میں دودھ فروخت کرنے والی لڑکیوں تک میں پیدا ہو جاتا ہے یہ قرآن مجید کا تیسرا بنیادی مضمون ہے تزکیہ اور احکام کے باب میں ایک چیز اہم ہے وہ یہ کہ جہاں تک احکام کا تعلق ہے وہ اکثر و بیشتر مدنی صورتوں میں نازل ہوئے مکی صورتوں میں احکام نہیں ہے اخلاق و تزکیہ کی ہدایات دونوں جگہ ہیں صورت مومنون اور صورت الفرقان میں جو دونوں مکی صورتیں ہیں اخلاق کے احکام دیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ اخلاق پر عمل کرنے کے لیے نہ کسی ریاست کی ضرورت ہے نہ قانون کی اور نہ کسی سیاسی ادارے کی تمام اہل ایمان قرآن مجید کی اخلاقی ہدایت پر عمل کرنے کے پابند ہیں چاہے ریاست کا وجود ہو یا نہ ہو اخلاق اور روحانیات ہی میں عبادات بھی شامل ہے اور ہر جگہ ہر فرد پر ان کی پابندی لازم ہے ان امور پر عمل درآمد کرنے کے لیے کسی اسلامی حکومت یا مسلم معاشرے کا وجود ضروری نہیں ہے قرآن مجید کا چوتھا بڑا مضمون امم سابقہ کا تذکرہ ہے جس میں قصص القرآن بھی شامل ہے اس تذکرہ میں قرآن مجید نے دو قسم کے تذکرے کیے ہیں ایک تذکرہ تو ان حضرات کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی اور مقرب بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات دوسروں تک پہنچا کر اور ان کی پیروی کر کے دنیا سے چلے گئے ان کے بارے میں قرآن مجید کا کہنا ہے کہ ان میں سے بعض کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے اور بعض کے بیان نہیں کیے ایسا کیوں ہے اگر انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے تو پھر صرف پندرہ انبیاء کا ذکر کیوں کیا گیا ہے اگر سب کا نہ صحیح تو کم از کم دو چار سو کا ذکر تو ہوتا یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے اگر میری ایک صاحب کا گفتگو کو ذہن میں رکھا جائے جس میں میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے دراصل دو ہیں ایک براہ راست بے اثر جو عربوں کے لیے تھی دوسری بے اثر جو عربوں کے واسطے سے غیر عربوں کے لیے تھی اسلوب کے ضمن میں میں نے بتایا تھا کہ قرآن مجید میں بہت سے مضامین خاص عربوں کی رعایت سے آئے ہیں یہ وہ مضامین ہیں جس سے عرب واقف تھے اور نہ صرف واقف تھے بلکہ ان میں سے بہت سے امور ان کے مزاج اور ثقافت کا حصہ تھے چنانچہ جن انبیاء کرام کے ناموں سے عرب لوگ مانوس تھے ان کا تذکرہ کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے وہاں یہ منوانا مقصود نہیں تھا کہ فلاں فلاں اشخاص جو مثلا ہندوستان جاپان یا چین میں بھیجے گئے تھے وہ واقعتا نبی تھے اگر ایسا کیا جاتا تو عربوں کے لیے ایک دوہرا شاخسانہ کھڑا ہو جاتا لوگ اصل بات کو نظر انداز کر کے یہ بحث شروع کر دیتے کہ فلاں صاحب جن کا نام آیا ہے وہ فی الواقع نبی تھے کہ نہیں تھے یہ ایک خالص معرخانہ سوال ہوتا جو قرآن مجید کے مقصد سے غیر متعلق ہے چونکہ وہاں مقصود صرف نبوت کا اصول اور منصب منوانا تھا اس لیے انہی انبیاء کا نام لیا گیا جن کو قرآن کے اولین مخاطبین یعنی عرب لوگ پہلے سے جانتے تھے وہ حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس حد تک واقف تھے کہ یہ دونوں بہت عظیم بادشاہ گزرے ہیں بتایا گیا کہ وہ نبی بھی تھے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام لیوا تھے اس لیے کہ ان کے حوالے سے دین کی بہت سی باتیں ذہن نشین کرانا مناسب تھا دیگر متعدد پیغمبروں کے ناموں سے مانوس تھے ان کو بتایا گیا کہ وہ سب بھی توحید پرست تھے غیر عربوں کی مثالیں دینے سے دیگر الجھنیں بھی پیدا ہو سکتی تھیں مثال کے طور پر اگر ہندوستان میں کوئی کرشن جی نبی آئے ہوں تو عربوں کے لیے قرآن مجید کے اولین مخاطب کے طور پر یہ ماننا ضروری نہیں تھا کہ واقعی ہندوستان کے لیے بھیجے جانے والے نبی کا نام کرشن جی تھا اس وقت اصل مقصود نبوت کا منصب ان سے منوانا تھا اس لیے ان کے جانے پہچانے انبیاء ہی کے ذکر پر اکتفا کیا گیا اور چونکہ نبوت کی آخری کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کی تفصیل بیان کر دی گئی سابقہ انبیاء میں سے ہر نبی نام بنام نام جاننا مسلمان ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے صرف یہ جاننا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اور جہاں اور جس کو نبی بنا کر بھیجا وہ سچا اور برحق تھا یہ اس لیے کیا گیا کہ اصل مقصد پر نظر مرکوز رہے اور مقصد سے ہٹ کر غیر ضروری مباحث نہ شروع ہو جائیں اس سے ایک اور سبق یہ بھی ملتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں غیر ضروری بحث اٹھانے سے اجتناب کرنا چاہیے ان انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرہ کی ایک وجہ تو یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید محض تاریخ کی کتاب نہیں ہے قرآن کو ان واقعات سے اس انداز کی دلچسپی نہیں ہے جس انداز کی ایک مورخ کو ہوتی ہے قرآن صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھیں اور ان کا رویہ اور طرز عمل کس طرح کا تھا تاکہ دوسرے بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کریں اس تذکرہ میں قرآن مجید نے یہ اہتمام کیا ہے کہ ان انبیاء کرام کے تذکرہ کو ترجیح دی ہے جو اہم مکارم الاخلاق کی خصوصی طور پر نمائندگی کرتے تھے قرآن صبر شکر ہجرت قربانی اور جابر حکمرانوں کے سامنے جرأت سے حق بات کہہ دینے کی تعلیم دیتا ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام جن کا تعلق قرآن پاک میں ذکر آیا ہے خاص طور پر ان اوصاف کا عملی نمونہ تھے صبر کی نمائندگی جتنی حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہیں اتنی دوسری جگہ نہیں ملتی اگرچہ صبر کی یہ صفت تمام انبیاء میں موجود تھی مگر جتنی واضح ہو کر ایوب علیہ السلام کی زندگی میں نمایاں ہوئی اتنی کسی اور کے ہاں نمایاں نہیں ہوئی شکر حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں جتنا ملے گا اتنا کسی اور نبی کے ہاں نمایاں ہو کر نہیں آئے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی نعمتیں بھی کسی کو عطا نہیں ہوئیں قربانی ہر نبی نے دی ہے مگر جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارک میں یہ چیز مناقص ہو رہی ہے اس طرح کسی اور کی ذات میں نہیں ہو رہی ہے ظالم بادشاہ کے سامنے بہت سے نبی کلمہ حق لے کر کھڑے ہوئے مگر جس جراعت کے ساتھ حضرت موسا علیہ السلام فرآن کے سامنے کھڑے ہوئے وہ ضرب المسل بن گئی ہر فرعون را موسیٰ جیسی ضرب المسل دنیا کی ہر مسلم زبان میں ملتی ہے اتنی جراط کردار کی انسان کا نام ضرب المسل بن جائے بہت کم انسانوں کو نصیب ہوتی ہے اس طرح یہ پچیس کے پچیس انبیاء کرام علیہ السلام خاص خاص انسانی اوصاف کی نمائندگی کرتے ہیں کچھ نبیوں کا ذکر صرف چند الفاظ میں ہی آیا ہے مثلا حضرت عزیر علیہ السلام ان کے اوپر موت تاری ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ نے طویل عرصہ بعد انہیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دیا اس لیے اس غیر معمولی واقعہ کی وجہ سے ان کا تذکرہ آ گیا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ ہے جو قرآن مجید میں جا بجا بکھرا ہے جب قرآن مجید کا کاری تذکرے بار بار پڑھتا رہے گا تو اس کے سامنے یہ سارے انسانی اوصاف اور اخلاقی خسائل مشتقل ہو کر آتے رہیں گے قرآن مجید کا پڑھنے والا انبیاء کرام علیہ السلام کی روحانی میت میں زندگی گزارے گا ہر وقت اس کے سامنے یہ مناظر رہیں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیسے صبر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیسے شکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے قربانی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے حق بات کہی انسانی ذہن اور کردار سازی پر اس کا جو اثر ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے وہ واضح ہے ان تمام خوبیوں اور کمالات کا مجموعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن مجید میں بقیہ تمام انبیاء کرام سے زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام اہم ترین واقعات قرآن مجید میں محفوظ ہیں غزوات ہجرت فتح مکہ وغیرہ قرآن پڑھنے والا واقعتاً یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ سیرت کے ماحول میں زندگی گزار رہا ہے اگر قرآن کا قاری قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو روحانی طور پر وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی میت میں زندگی گزارتا ہے اس کا اثر انسان کے کردار میں اتنا غیر معمولی اور غیر محسوس طریقے سے پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ ان لوگوں سے تقابل کر کے ہو سکتا ہے جو قرآن مجید کو اس طرح نہیں پڑھتے جیسا کہ پڑھنا چاہیے یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو قرآن مجید کی نظر میں مثبت رول ماڈل ہیں دوسرا تذکرہ امام صادقہ کے حوالے سے ان منفی کرداروں کا ہے جو گمراہی اور انحراف کا نمونہ ہیں گمراہی اور انحراف انسان کی زندگی میں جتنے راستوں سے آتا ہے وہ دو ہیں انحراف کی ذیلی قسمیں تو بے شمار ہیں لیکن یہ دو بڑے بڑے راستے ہیں ایک انحراف آتا ہے کسی نعمت کے آنے کے بعد اور دوسرا انحراف آتا ہے نعمت کے چھن جانے کے بعد بعض اوقات نعمت آتی ہے تو انسان پھولا نہیں سماتا مثلا اقتدار مل جائے تو فراؤن اور نمرود بن جاتا ہے بعض اوقات اقتدار تو نہیں ملتا لیکن اقتدار کی مصاحبت ملتی ہے تو وہ حامان بن جاتا ہے اور بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا حامان کا وقت کے حکمران سے بڑا قرب تھا اس لیے اس قرب کے نشے میں مبتلا ہو گیا اور راہ راست سے بھٹک گیا بعض اوقات انسان دولت کے نشے میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس نشے میں راہ راست سے بھٹکتا ہے اس کے قارون کی مثال دکھائی گئی ہے کبھی نہ دولت ہوتی ہے نہ اقتدار ہوتا ہے نہ اقتدار سے قربت ہوتی ہے لیکن کسی بڑے آدمی سے رشتہ داری کی بنا پر انسان بہک جاتا ہے انسانی تاریخ میں ہزاروں لاکھوں بڑے بڑے انسان گزرے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑا کون ہوگا اس غرض کے لیے انبیاء کرام کے رشتہ داروں کی مثالیں دی گئی اور ایسے رشتوں کا انتخاب کیا گیا جن کی بدولت انسان بہکتا ہے یعنی حضرت نو علیہ السلام اور حضرت نوت علیہ السلام جیسے جلیل القدر ہستیوں کی بیویاں دو مقرب بندوں کی بیویاں جنہوں نے جب بے وفائی کی تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے شوہر ان کے کچھ کام نہ آ سکے بلکہ ان سے کہا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ نیک بیوی اور بدکار شوہر کے طور پر فرعون اور آسیہ کی مثال دی گئی کسی کے باپ کا ذکر ہے اور کسی کے بیٹے کا ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اہل خاندان تھے اور آپ کے تمام قریبی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے صرف ایک بات بخت چچا تھا جو اسلام کا شرف حاصل نہ کر سکا ابو لہب کا ذکر قرآن مجید میں نام لے کر کیا گیا تنبیہ کی گئی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اقدس کا چچا بھی گمراہ ہوگا تو اس کو کڑی سزا دی جائے گی یہ وہ مضامین ہیں جو امم سابقہ کے حوالے سے قرآن مجید میں آئے ہیں ایک اعتبار سے یہ احکام کی تکمیل ہیں کہ ان سے احکام پر عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور ایک اعتبار سے یہ اخلاق کی تکمیل ہیں کہ ان سے اخلاق روشن ہو جاتے ہیں اس طرح یہ دراصل گزشتہ تین بنیادی مضامین کا یعنی عقائد احکام اور اخلاق کا تکملہ اور تتمہ ہے اور ان تینوں کو ری انفورس کرنے کے لیے ہے آخری چیز جو ان چاروں کو ری انفورس کرتی ہے وہ موت اور ماں بعد الموت کا تذکرہ ہے یعنی مناظر موت ان مناظر و مشاہد کے بارے میں گزشتہ دنوں کی وہ گفتگو ذہن میں رکھیے جس میں میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے فلم کا ایک شارٹ ہوتا ہے اور مختصر ترین وقت میں بڑے بڑے مناظر دکھا دیے جاتے ہیں اسی طرح قرآن مجید میں مختصر ترین الفاظ میں یہ امور بتائے گئے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ قیامت کی ہولناکی کے منظر کو ذہنوں میں بیدار اور تازہ رکھا جائے اس لیے کہیں حساب کتاب کا منظر ہے کہیں حشر کا منظر ہے اور کہیں جنت اور دوزہ کا ذکر ہے ایسا تو بارہا ہوا ہے کہ کسی صورت یا سلسلہ بیان میں صرف جنت کا تذکرہ ہے اور دوزہ کا نہیں ہے لیکن ایسا کہیں نہیں ہے کہ صرف دوزہ کا ذکر ہو اور جنت کا تذکرہ نہ ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غزل پر حاوی ہے جنت اس کی رحمت کا شہکار ہے اور دوزخ اس کی سزا اور غضب کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے ساتھ جنت کا تذکرہ ضروری قرار دیا لیکن جنت کے ساتھ جہنم کا تذکرہ ضروری نہیں ہے یہ ہے قرآن مجید کے وہ بنیادی مضامین جو اس کے اصل موضوع سے براہ راست متعلق ہیں یعنی انسان کی اس موجودہ زندگی میں صلاح اور اس آئندہ زندگی میں فلاح کو کیسے حاصل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کا جانشین کیوں کر بن کر دکھایا جائے ان کے علاوہ بھی بہت سے مسائل اور موضوعات قرآن پاک میں آئے ہیں بعض جگہ طبی نوعیت کے مسائل ہیں بعض جگہ ماحولیات کا تذکرہ ہے یہ سارے مسائل بھی انہی پانچ مضامین کو ذہن نشین کرانے کے لیے آئے ہیں اور بالآخر ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کا اصل مضمون انسان کے سامنے تازہ اور بیدار رہے